وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد وصلاة والآب قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا نستمع والبطر والفعاد بے شک کان اور آنکھ اور دل کلو لا یسان عنہ مسئولا ہر ایک سے ہر ایک کے بارے میں سوال کرتا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو بے مثل ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی بدل نہیں بہت سے اعضا ہیں انسان کے وجود میں اور نشان کا جسم متعدد آزا پر مشتمل ان میں سے کان آنکھ دل زبان ہاتھ پاؤں پیٹ یہ آزاد بہت ہی اہم آزا ہے ان اعضا کے استعمال اور ان اعضا کا مصرف کیا ہونا چاہیے یہ اعضا کن کن امور میں استعمال ہونے چاہیے اور کن کن میں نہیں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کان جیسی نعمت جس کا کام سماعت ہے سننا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیش بہا کی نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جو اس قوت سے جو سماعت سے سننے سے محروم ہے ان سے پوچھا جائے تو وہ بتلائیں گے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے اور یہ کیسی دیش بہت نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کہ جو اس نعمت سے مند نہیں کیے گئے ان کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ کی مسلحت اور مشیت اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کوئی کھیل اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے تو وہ بتلائیں گے کہ دنیا ماتیہ کے خزانے بھی اگر خرچ کر دیے جائیں اور سماعت جیسی چیز کو اس دنیا میں حاصل کیا جائے تو نہیں کیا جا سکتا جیسی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اس طرح کی نعمت اس سے مشابہ یا اس جیسے حاصل ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ایسی نعمت اس نعمت کو کہاں استعمال کیا جائے کہاں استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں سب جانتے ہیں سب سمجھتے ہیں کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے اور یہ قوت سماعت سننے کی جو طاقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہے اس کا مصرف تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یعنی حکم ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں میں اور بتائے ہوئے مقامات میں اس سے کام لیا جائے ہر شریعت کے مطابق بات کو سنا جائے یہ کام اس لیے نہیں کہ ان سے غیبت سنی جائے یہ کام اس لیے نہیں کہ ان سے گانے سنے جائیں یہ کام اس لیے نہیں کہ ان سے موسیقی سنی جائے اور خدا اور خلاف شرح باتیں سنی جائیں یہ کان اور یہ سماعت کی طاقت اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے نہیں عطا کی گئی کہ ہم ان قوت سے خلاف شرح جو ہے باتوں میں اس کو ہم صرف کریں یہ اس لیے نہیں پھر دیکھنے کی قوت آنکھ جسے ہم کہتے ہیں یعنی جس سے مراد دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی ایسی نعمت ہے کہ جنہیں یہ نعمت عطا ہے وہ تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن جو اس قوت سے اور جو اس نعمت سے محروم فرما دیے گئے ہیں وہ بتلائیں گے کہ بصارت جو ہے یہ کیسی دیش بہاد نعمت ہے اور یہ نعمت کیسی غیر مترقبہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں جس کی کوئی جو ہے قیمت نہیں جو اس قوت سے محروم فرمائے گئے وہ کتنی تمنائیں کرتے ہیں کتنی آرزویں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے تھوڑی ہی سی جو ہے یہ حاصل ہو جائے کم از کم جو ہے جملہ کا خاکہ ہی نظر آنے لگے کتنے بے چین ہوتے ہیں کتنے جو ہے وہ اس کے متمنی ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس جو جو کچھ اس کے ان کے بس میں ہوتا ہے وہ سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ قدر و منزلت کیا ہے یہ نعمت اس لیے عطا فرمائی گئی کہ زمین و آسمان میں جو عجائب قدرت تھی ان کو دیکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کی جائے اور کس طرح کی نعمتیں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جن کا دیکھنے سے تعلق ہے وہ اس سے دیکھی جائے خانہ کعبہ ہے قرآن کریم ہے اور اسی طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا دیکھنے سے تعلق ہے شریعت نے جو ہے دیکھنے کی اجازت برحمت فرمائی ہے اس پر نگاہ ڈالنے کی اجازت فرمائی ہے شریعت میں ان کے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ نعمت اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی جو ہے چیزوں کو جو ہے دیکھا جائے اور جن کا تعلق دیکھنے سے ہے جو جن کا دیکھنا خلاف شرع نہیں ہے ان کو جو ہے دیکھا جائے ان پر نگاہ ڈالی جائے اور ہر اس چیز سے کہ جس میں شریعت نے جو ہے منع فرمایا ہے اس چیز کے دیکھنے سے روکا ہے ان چیزوں سے جو ہے ان آنکھوں کو بچایا جائے یہ نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے یہ <clears throat> آنکھیں ان کی جو ہے دیکھنے کی قوت اس لیے نہیں عطا فرمائی گئی تھی کہ خلاف شرع جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے یہ نعمت اس لیے نہیں کہ جناب بہت قسم کے جو ہے جناب جو ہے وہ فلمیں اور جو ہے پہنچ لٹریچر دیکھا جائے اور جناب جو ہے خلاف اشرا جو ہے وہ تمام جو ہے پہنچ قسم کے جو ہے مقامات کو دیکھا جائے یہ نعمت اس لیے نہیں عطا فرمائی گئی ان نعمتوں کے استعمال کے متعلق جو جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام بیان ہیں اس کے مطابق جو ہے ان نعمتوں کا استعمال کیا گیا تو جو ہے جناب جو ہے یہ یہ نعمتیں ہمارے جو ہے وہ موافق ہوں گی ہمارے جو ہے وہ حق میں جو ہے جناب یہ گواہی دیں گی اور ان نعمتوں کو اگر ایسے مقامات میں ایسی چیزوں میں جو ہے جناب صرف کیا گیا جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیکھنے سننے سے منع فرمایا تھا تو یہی جو ہے ہمارے اعضا کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر تو بالکل واضح طور پر نشاندہی فرمائی فل منی نے وضو فروج ہوں ذال کا کال ہوں ان خبر یا رسول اللہ آپ اہل ایمان مردوں سے فرما دیجئے یغضوا من منفارحم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کریں ویا فروجهم فروج ہوں اور اپنے سطر کے مقامات کی نگرانی کریں حفاظت کریں یہ ان کے لیے جو ہے بہت ستھرائی کی بات ہے یہ ان کے لیے بہت پاک دامنی کی بات یہ ان کے لیے عفت و پاکائی کی بات اور ان کے لیے بہت بہتر ہے یہ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک وطال اور اس سے باخبر اسی طرح سے خواتین کے بارے میں فرمائیں وقل مینا تدب الفارن وزن فروظہ ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخبرهن على جيوبهن کہ آپ اہل ایمان عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارهن وہ اپنی آنکھیں نگاہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کریں اور اپنے سطر اور اپنے ان مقامات کی حفاظت کیا کریں کہ جن کو دوسروں کے سامنے کھولنا جو ہے وہ باعث شرم اور باعث آرٹ اور اپنی زینت اپنا حسن و جمال ظاہر نہ کیا کریں مگر اللہ ما ظہر منہا مگر وہ جو کھل جائے تو اب آپ دیکھیے کتنی واضح طور پر جو ہے دین کی قرآن کی یہ تعلیم ہے اس میں سب کچھ بیان فرما دیا گیا اور اس میں ساری تعلیم دے دی گئی کیا مقام ہے دیکھنے کا اور کیا مقام ہے نہیں دیکھنے کا یہ آنکھیں ان کی اور یہ نظریں اور یہ نگاہیں کہاں اٹھے کہاں نہیں اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایسے مقام ایسے مواضع اور ایسی صورتیں کہ جہاں جو ہے نگاہ نہیں کرنی چاہیے اور نگاہ کی تو حضور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ کرنے والے اور جس پر نگاہ کی گئی ان پر لعنت فرمائی اللہ ناظر والمنظور علیہ دیکھنے والے اور جس کو دیکھا گیا یعنی اس وہ دیکھا گیا اس طرح کہ اس نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے پیش کیا تو ایسا ایسا شخص کہ جو دیکھتا ہے اور جس کی طرف دیکھا گیا ان پر لانت ہے یہ یہ دیکھنے کی جو قوت ہے یہ اس لیے نہیں عطا کی گئی کہ اس سے جو ہے جناب نہ محرموں کو دیکھا جائے نہ محرموں پر نظر پڑ جائے نہ محرم پر نظر پڑنا یہی جو ہے فتنے کا دروازہ ہے یہی جو ہے برائی کی طرف لے جانے والا ہے اور انسان جو باوجود برائی پر قادر ہو جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ جبکہ جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور شدت حرارت ہوگی دھوپ ہوگی سخت گرمی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے سوا ایسا شخص جو برائی پر قادر ہوا اور اس نے اپنا دامن بچایا وہ کل عرش الہی کے سائے میں ہوگا حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ تعالی نے بڑے وجیح انسان تھے بڑے حسین اور بڑے خوبصورت انسان تھے یہ جا رہے تھے اور راستے میں ان کے ساتھ ایک اور ساتھی جو ہے ان کے سفر میں شریک ہو گیا یہ ایک جگہ قیام پذیر ہوئے اور ان کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ کچھ خریدنے کے لیے بازار چلا گیا یہ تنہا رہ گئے ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی غلط قسم کی خاتون ان کے پاس آئی اور ان کو دیکھ کر کچھ کہا ان سے انہوں نے سمجھا کہ روٹی کا سوال کر رہی ہے ان کے پاس روٹی تھی وہ پیش کر دی اس نے روٹی سے انکار کر دیا اس کے بعد پھر اس نے کہا برائی کا جو ہے یعنی قول کیا حضرت سلیمان بن بچار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح طور پر برائی کی طرف لے جانے والی بات سن کر جو ہے وہ جناب آہوزار رونے لگے اور اس قدر روئے کہ ان کے چہرے سے بالکل جو ہے آہو جاری اور رونے کے اثرات جو ہے وہ نمودار ہوئے ان کا جو ساتھی تھا وہ جب خریداری کر کر فارغ ہو کر آیا تو دیکھا کہ ان کے چہرے سے کچھ جو ہے وہ آہوزاری کے رونے کے جو ہے آثار جو ہے نظر آ رہے ہیں پوچھا کہ کیا معاملہ کوئی سانحہ پیش آ گیا بہت ٹالنے کی کوشش کی پھر گئے راج میں رکھنے کی کوشش کی کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ساتھی نے کہا کہ نہیں ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے جو ہے کہ وہ خزن و ملال میں اور کبھی خاطر مجھے نظر آ رہے ہو تو آخر کار انہوں نے معاملہ سارا بتلا دیا کہ تمہارے جانے کے بعد ایسے ایسے معاملہ پیش آیا اور جو ہے وہ یہ صورت جو پیش آ گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا یہ ساتھی سن کر یہ بھی رونے لگا تو حضرت سلمان بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم کیوں رونے لگے تو ان کے ساتھی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا اور میں کیا کرتا تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا خیر اس کے بعد جو ہے جناب یہ پہنچے مقصد المکرمہ خانہ کعبہ کا طباف کیا صفا بین الصفا والمروہ کی جو ہے وہ جناب صحیح کی اور اس کے بعد جہاں یہ ٹھہرے تھے سو گئے رات میں خواب دیکھتے ہیں ایک بڑا حسین اور جمیل شخص جو ہے وہ جناب جو ہے وہ حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے بڑے کچھ نصیب انسان ہو حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف صدیق ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف صدیق حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و نے ان کے نام کے ساتھ صدیق بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں شاید ہوا <clears throat> یوسف و اوہ صدیق فی سبع بقرات اے یوسف صدیق عزیز مصر نے جو سات گائیں دیکھی ہیں ان کے بارے میں یعنی خواب جو دیکھا ہے خواب میں سات گائیں نظر آئی ہیں ان کی تعبیر کیا ہے یوسف علیہ السلام کو صدیق فرمایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف صدیق ہی ہوں تو فرمانے لگے حضرت سلیمان بن بشار خواب نے کہ آپ کا واقعہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ہی میں فرمایا کہ سلیمان بن بشار تمہارا واقعہ تو اس خاتون کے ساتھ اس سے بھی عجیب و غریب اور وہ وہ, وہ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور معصوم تھے یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی معصوم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت ان سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی کوئی خلاف شرع اللہ کی رضا کے خلاف کوئی ایسا کام ان سے سرزد نہیں ہوا تو اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں اللہ تبارک بتا رہا کہ فرشتے معصوم ہیں یہاں یہ بات میں ضمن عرض کر دوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے بے خبر ہیں کہ جناب اس معصوم کا اطلاق غیر نبی پر بھی کرنے لگ جاتے ہیں بڑا وہ بڑا وہ شخص جو بڑا معصوم تھا کوئی شخص اللہ کے نبی کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا کسی کو معصوم نہیں کہنا چاہیے سوائے انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کی بچوں کو تک کو کہہ رہے معصوم ہرگز نہیں کہنا چاہیے ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں کوئی معصوم نہیں زیادہ سے زیادہ بچوں کی جو ہے وہ سادگی اور بھولا پن ان کو کہیں بڑے بچے بڑے سادہ ہوتے ہیں بڑے بھولے ہوتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے معصوم نہیں کہنا چاہیے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف تو جو ہیں وہ اللہ کے نبی وہ تو معصوم تھے اور تمہارا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ تم جو ہے باوجود معصوم نہ ہونے کے اس وقت اس برائی سے تم بچے تمہارا واقعہ جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے تو اب اس سے جو ہے یہ معلوم ہوا کہ باوجود برائی پر قدرت ہونے کے اپنے آپ کو جو ہے بچا لینا یہ ایسی سعادت ہے کہ اس سعادت اور اس برائی سے بچنے کی برکت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا تو یہ دیکھیے یہ ہے کہ نظر جو ہے برائی جو ہے صرف جو ہے یعنی جو ہے جو برائی کہی جاتی ہے کہ جنا جنا صرف جو ہے مخصوص آگاہی کا نام نام نہیں ہے بلکہ آنکھ بھی جو ہے وہ زنا کرنے والی ہوتی ہے آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے اور زنا زنا کا دروازہ جو ہے وہ یہیں سے کھلتا ہے جب نظر پڑتی ہے تو جو ہے جناب خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا نتیجہ جو ہے اس برائی تک جو ہے وہ جا نکلتا ہے اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان خلیف امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جب یہ آ رہا تھا تو راستے میں جو ہے وہ <clears throat> نظر جو ہے وہ نامحرم پر پڑی اور جب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو بد نگاہی کرتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں کسی شخص نے ان سے عرض کیے کہ حضور کیا وہی کا نزول اب بھی ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے اللہ کے نبی نبی آخر عظما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس کے بعد جو ہے سلسلہ وہی جو ہے وہ ختم ہو گیا وہی تو نازل نہیں ہوتی لیکن میں نے جو یہ بات کہی ہے یہ ایمان کی فراست سے جو ہے وہ سمجھی ہے ایمان کی فراست سے مجھے یہ بات نظر آئی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشار اتقو فراست فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ کما قال علیہ السلاد و تسلیم کہ مومن کی فراست سے ڈرو مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو محبوب و مقدس بندے ہوتے ہیں ان سے کوئی معاملات جو ہے ڈھکے چھپے نہیں ہوتے وہ سیدھا چیزیں بھی جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں ایک شخص کسی جامع مسجد میں حاضر ہوا اس وقت کے دو بڑے بڑے جلیل قدر امام مستحد موجود تھے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ علیہ یہ تشریف فرما تھے یہ شخص جو ہے نماز پڑھنے لگا امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برسویر تذکرہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص نجار یعنی بڑا ہی ہے کارپینٹر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص لوہار اب دونوں حضرات نے مختلف باتیں کی اور یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ شخص نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا ان حضرات کے پاس آ کر بیٹھا تو حضرت امام شاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی بات دہرائی تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک سال ہوا کہ بڑھئی کا پیشہ چھوڑ دیا میں بڑھئی تھا پھر اس کے بعد کہا کہ میں اب ایک سال ہونے کو آیا ہے کہ میں لوہار کا کام کر رہا ہوں تو آپ دیکھیے کہ یہ ہے فراست مومن یہ ہے جو ہے اللہ کے نور سے دیکھنا اہل جو ہے وہ بصیرت انہی کو کہا جاتا ہے جنہیں ایمان کی فراست حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایسے محبوب بندے جو ہیں ایسے مقام پر ہوا کرتے ہیں اس لیے فرما کہ اتقو فراست المؤمن ينظر او كما قال اور الصلوۃ والتسلیم تو آنکھ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے یہ قوت بصارت یہ بہت بڑی جلیل قدر نعمت ہے تو اس کا جو ہے مصرف یہ ہے کہ جناب اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان آنکھوں سے کام لیا جائے ان آنکھوں سے والدین کی زیارت کی جائے ان آنکھوں سے حضرات اولیاء اکرام کی زیارت کی جائے ان آنکھوں سے صالحین کی زیارت کی جائے ان آنکھوں سے مقامات مقدسہ کی زیارت کی جائے یہ آنکھیں اس لیے تو نہیں دی گئی تھیں کہ جناب ان سے جو ہے نا محرموں پر نظر ڈالی جائے اگر خدا نہ خاصہ جو ہے نظر پڑ بھی جائے تو فوراً سر سے نظر کر لینا چاہیے فوراً جو ہے وہ نظر جو ہے وہاں جم نہیں جانی چاہیے وہ نظر وہاں پر رک نہیں جانی چاہیے بعض نہ ہنجار قسم کے لوگ ایسے ایسی مواقع پر ایسی اور ایسی صورت حال میں کہتے ہیں کہ جناب ہے قدرت کی نشانی کا میں جو ہے وہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ منظر یہ دیکھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ واٹر پمپ سے شروع ہو تو جناب ٹاور تک جو ہے وہ منظر سے دیکھنا ختم نہ ہو ہے یہ بہت بڑی جو ہے نادانی ہے یہ نفس کا بہلاوا ہے کیا قدرت کی نشانی اور منظر دیکھنے کے لیے یہی چیز رہ گئی رہ جاتی ہے کتنے عجائب و قدرت زمین و آسمان میں کتنی بے شمار نشانیاں ہیں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جناب مناظر اور کیسے کیسے قدرت کی نشانیاں پیدا فرمائی کہ اہل بصیرت ان کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں رب بنا خلق تحادہ جا با پیرا یہ ہمارے پروردگار تو نے زمین و آسمان بیکار نہیں پیدا فرمائے اور ان کے درمیان کوئی بھی چیز جو ہے وہ لا یعنی اور جو ہے بیکار پیدا نہیں فرمائی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جو ہے راز ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو اہل بصیرت جو ہے اس لیے دیکھا کرتے ہیں یہ یہ آزاد اس لیے عطا فرمائے گئے تھے ولف اور یہ دل بھی ہاں، کان آنکھ دل غرض یہ کہ ہر عضو سے سوال ہوگا جو قرآن کریم کا فرمان ان سما ول بفر ولف آدھا کلو الائی کا کان مسولہ یہ کان آنکھ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن سے قیامت میں ان کے بارے میں بات پرست ہوگی اب ہم خود فیصلہ کر لیں اور اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لے لیں کہ یہ اعضا ہم نے ان کے عطا فرمانے والے کے احکام کے مطابق صرف کیا اور استعمال کیا تو یہ ہمارے فیور میں گواہی دیں گے یہ کل ہمارے بارے میں جو ہے ہماری موافقت میں گواہی دیں گے اور اگر جو ہے یہ اعضا ان سے ہم نے جو ہے خلاف اشرا کام لیا ہوگا تو یہی کل ہمارے خلاف جو ہے گواہی دیں گے ہماری موافقت نہیں کریں گے اس روز جو ہے کان آنکھ سب جو ہے وہ گواہی دیں گے یہ زبان گواہی دی اور قرآن کریم میں اللہ تبارک مطالعہ نے متعدد مقامات پر یہ شاعر فرمائے کہ اللہ منطم و فواہم بتسلم عیدیم دی وطق شو اور ظلم میں یہ سکون یہ ہاتھ اور یہ پاؤں یہ زبان یہ سارے کے سارے جو ہے جناب ان پر جو ہے وہ منہ پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی اور یہ آزاد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ گواہی دیں گے آج یہ بات سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں آج جو ہے اتنی ترقی کر لی گئی ہے کل تک تو یہ بات جو ہے سمجھ میں نہ آتی ہوگی بہت سے لوگوں کو لیکن ہمارا ایمان ضرور رہا ہے اور اب بھی ہے کہ لاکھ کو یہ کہے کہ یہ ہاتھ جو ہے گواہی دیں گے ہاتھ کے اندر کیسے جو ہے جناب بولنے کی طاقت جس نے جو ہے یہ ہمارے منہ کے درمیان ہمارے دو جبڑوں کے درمیان جناب ایک ذرا سا گوشت کا لوٹ رہا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں جس ذات نے جو ہے جناب اس ذرا سے گوشت کے لوتھڑے کو جو ہے بولنے کی اور لطف کی طاقت ادا فرمائی ہے وہی ذات جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور کان اور ہر عزم کو بولنے کی طاقت ادا فرمائے گا یہ آزاد تو کیا یہ زمین جس پر ہم جو ہے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اس پر کیا کیا کام ہم نہیں کرتے ہیں یہ زمین تک جو ہے سب کچھ جو ہے بتلائے گی یوم دن تو حد جو سو اخبار رہا یہ انا ابا اخا رہا اس دن کو یاد کرو کہ جس دن کے یہ زمین ساری خبریں دے گی ہم جو نماز پڑھتے ہیں زمین بتلائے گی کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے میرے اس حصے پر جو ہے تیری عبادت کی تھی میرے اس حصے پر یہ برائی کی تھی پھر آپ غور کر لیں پھر آج جو ہے سمجھنا کوئی مشکل نہیں آج جو ہے جناب کیا کیا چیزیں بن گئی ہیں ذرا سی جو ہے وہ ریل اور پٹی آپ دیکھیے ہم کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں ڈسک کہتے ہیں کیا کیا چیزیں ایجاد اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد ہو جائیں گی سارا محفوظ ہے سب ریکارڈ جو ہے وہ جناب ہم کمپیوٹر میں محفوظ کر رہے ہیں یہ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا کیا تو قدرت کے یہاں تو جو ہے ہمارے سارے دفتر موجود ہوں گے سارے رجسٹر موجود ہوں گے سب کچھ جو ہے وہ تو سب کچھ جانتے ہیں آنکھ کا دیکھنا ہی نہیں بلکہ دل میں جو کچھ گزرتی ہے آنکھ جو خیانت کرتی ہے وہ تک جانتا ہے عالم خائن تو آنکھوں کی خیانت کو اللہ تبارک مطالعہ جانتا ہے جس سینے تمہارے جو ہے جو باتیں چھپاتے ہیں لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو مخلوق سے تم چھپا سکتے ہو لیکن اللہ اور اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول اور اللہ کے جو ہے محبوب بندے اولیاء کے نام سے کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق کی نایت فرمائی اور ہمیں جو ہے آنکھ اور کان اور زبان اپنے جسم کے اعضا کی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ان نعمتوں سے وہ کام لے جس میں اس کے اور اس کے رسول کی رضا ہے باخرداوا نے الحمد للہ کی رضا